نہیں نہیں اس دوست کی طرف سے قربانی کرتا ہے دوست نے اس کو کہا کہ میرا حصہ ڈال دو اس میں ہاں؟, ہاں تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اجازت دے اس کو وکیل بنائے کہ میری قربانی آپ کریں اب اگر قربانی کرے گا تو اس کا واجب اتر جائے گا اور اگر اس کے بغیر اجازت کے اس نے قربانی کی تو نفل تو ہو جائے گی مگر اس کے ذمے سے واجب ادا نہیں ہوگا بھائی یہ تو آپ اس سے کہیے نا کہ اس سے مانگے پیسہ لیں آپ تو آپ اگر اتنے مالدار ہیں تو ہم آپ کو ایک سو لسٹ اور دے دیں تو ان کے بھی کر دیجئے بھائی ایک سو آدمی کے لسٹ آپ کو دیتے ہیں اگر آپ اتنے ہاتم تائیے مسئلہ یہ ہے کہ کائی کے لیے کر رہا ہے وہ آدمی یا محتاج ہے یا غریب ہے تو اس پہ قربانی نہیں اور اگر وہ مالدار ہے صاحب سروت اسے قربانی کا حصہ لیں آپ اور بطور احسان بھی چلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علم میں ہو اس کو بتایا جائے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کروں گا تو واجب ادا ہو جائے گا بھائی ہم تو اتنا ہی مسئلہ بتائیں گے نا باقی آپ دونوں آپس میں نمٹ لیجیے